إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله الله فلا فلا له له يضلله هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاتيه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 وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبكل على الله فهو حسبه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ ہم نے قرآن پاک کی دو سورج سے دو آیتیں پڑھی ہیں اور نب مہینے ایام جو چل رہے ہیں ہمارا ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے اور یہ ہجری سال کہا جاتا ہے اسلامی سال کہا جاتا ہے اسلام میں و اسلام کے عروج اور ترقی کا سارا دار و مدار ہجرت بنا ہجرت بنی ہے اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰوں نے اپنا اسلامی سال جو مقرر کیا ہے وہ ہجرت سے ہجرت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ فلاق شام کو ہجرت کا جب حکم دیا اور مکت المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اس میں بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑے اسباق ہیں اور بڑے عبرتیں اس کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے واقعات کو مکمل پہنے اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان نصیحتوں میں سے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ انسان کا رابطہ انسان کا تعلق اپنے خالق مالک اللہ سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اللہ پر توکل اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں اپنے دکھ درد میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور عیا تنا کنسائن پر عمل کرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن کو ہر بڑا ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص نصیب فرمائی رب العالمین کا وعدہ ہے وہ فرا اگر اللہ اگر اللہ آپ کو تکلیف دے دے تو کوئی آپ کو اس تکلیف سے بچا نہیں سکتا اور اگر اللہ رب العالمین آپ پر رحمت کر مہربانی کرے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اسی لیے غازل نبی علیہ خان کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہر فرد نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ ملام علیما ولا موت علیما مناتا ولا جن پو جد ومن کر جد ومن کر جد یہ تو ہم پڑھا کرتے ہیں اور برابر اس کی تکرار ہوتی ہے اے اللہ آپ جس کو دینے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جس اس کو محروم کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے مقابلے میں کسی کی بزرگی کسی کا بڑا فن کسی کی حکومت اور بادشاہت کام نہیں آنے والی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے ان بندوں کی حفاظت کیا اور ہر قسم کے بلاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کرتے ہیں کیوں رب العالمین کا وعدہ ہے وہ حسب جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مرد مومن ہے پورے عراق کے پورے ملک کے کفار نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے لگے پیر میں بیڑیاں ہاتھ ہتڑیاں ڈالنے لگے اور اکیلے کھڑے ہوئے ہیں لیکن کہتے ہیں لا الہ لا اللہ ان کا لا لتا کا اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو پکار رہے اللہ ہم تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یہ پورا ملک ایک طرف ہے ان کے ظالم ہمیں ہتڑیاں اور بیڑیاں پہنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن آپ کا آپ کی مدد ہم چاہتے ہیں واقعی اللہ رب العالمی نے اعلان فرمایا وہ ان ظالموں نے ہمارے نبی ابراہیم کو تنگ کرنا چاہا اور ان کو مٹانا چاہا اللہ فرماتے ہم نے ان کے سارے پلان انسان کو تحس نہس کر کے ابراہیم کو بچا لیا انسان جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرے نبی علیہ سرات و سلام اللہ رب العالمین ہجرت کے معاملے میں بیان فرمایا وہی یم بھی کفرو لیس بھی تو کا اور اب کرو کا اور ٹکڑے جو کا ویم کروں ویم کروں گا وہ خیر الماکرین پورا مکہ اکٹھا ہو کر کے میٹنگ کر رہا ہے کہ نبی کے بارے میں کیا کیا جائے نبی کو قتل کر دیا جائے یا نبی کو قید کیا جائے یا نبی کو ملک بدر کر دیا جائے تین قراردادیں ان کے ہاں پاس ہو رہی ہیں آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے رب العالمین ساتھ مناتے ہیں ہمارے نبی اس وقت کو یاد کریں وہ یم نکل ندی نہ آپ کو دنیا سے نیست نابود کرنے آپ کو ختم کرنے کی سازشیں اور نیتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے یا انہیں قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے یا انہیں ملک بدر کیا جائے اللہ فرماتے ان کا کورو وہ اپنا یہ پران بنا رہے تھے یہ اپنا پران تیار کر رہے تھے وجم کورونا وہ ندی کو مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے وجم کورونا اور اللہ اپنے ندی کے بچانے کا انتظام کر رہا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا

لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں نبی علیہ سرا و سلام رات کو اپنے گھر میں سو گئے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور سارے مکے کے نوجوان اپنے اسلحے لے کر کے نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے جبرئی زمین کو بھیجا آپ کو وہاں خبر کیا اور آپ کو حکم ہوا کہ رات کے سارے لوگ ظالم جگ رہے ہیں اور اسلحہ لے کر کے کھڑے ہیں کہ نبی گھر سے باہر نکلے ایک ہی وقت میں ہمرا کر کے ان کو ختم کر دیا جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا کمال ذرا دیکھو پورا ملک اور ہر اس ملک کے سارے نوجوان نبی کو تلوار سے گردن اڑا دینے کے لیے چاروں طرف سے مکان کو گھیرے انتظار کر رہے بالکل سے آدمی نبی گھر سے باہر آئے گردن اڑا دیا جائے اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی آپ نکلیں اور ایک مٹھی یہ مٹی آپ لے لیں اور دروازہ کھولتے ہی سب کے مار دے نبی رہس راستہ نکلے سارے پاس انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی رہے سو میں ایک مٹھی مٹی ماری اور اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے سامنے بھی اندھیرا کھڑا کر دیا ایک رکاوٹ ڈال دی دیوار کھڑی کر دیا پیچھے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دیا اور ہم نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا نبی نکل کے گاڑی انتظار کرتے رہے ان کو نظر ہی نہ آئے نبی نکل کے لیے رب العالمین نے میرے ساتھ روایا ہے نبی اگر اللہ آپ کو بچانے کے لیے اللہ کافی ہے دنیا میں کسی انسان کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے رات کو نکلے ہجرت کر گئے اور مکہ کفار مکہ کو پتا چلا انہوں نے آپ کا پیچھا کیا توکل اپنے اندر پیدا کرو توفیق اپنے اندر پیدا کرو اللہ سے جتنا رب آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں نبی علیہ سراس نام گئے صدیق اکبر کو لے کر کے بار پر کھڑے ہو گئے دان میں جا کر چلے گئے گار میں آپ بیٹھ ابو بکر صدیق کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار مکہ تلاشتے ہوئے بالکل گار کے کنارے اور ایسے جھانک رہے ہیں اس میں چھپا تو نہیں ہے کوئی اللہ اکبر صحیح بخاری کی روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چیخ اٹھے یا رسول اللہ لو اب سارا ملا قد الا قد میں یا رسول اللہ ہم تو بڑے مشکل میں گئے ہیں اب اس گار سے نکل کر کے بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں اوپر سے کوئی آر بھی نہیں اور یہ سارے کے ساتھ یہ گار کے پر کھڑے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی انسان اپنے پیر کو دیکھے گا تو پیر سے پہلے اس کی نگاہ ہمارے اور آپ پر پڑ جائے گی پریشان ہے لیکن توکل ہو تو ایسا ہو اللہ پر بھروسہ ہو تو ایسا ہو اللہ رب العالمین سے تعلق و رابطہ ہو مومن کو تو ایسے ہونا چاہیے صدیق اکبر کو جا کر رسول نے جواب دیا یا ابا بکر سوا سن کب اس نہیں اللہ سحما ابو بکر تم کیوں پریشان ہوتے ہو ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے دو بندے ہیں ایک میں ہوں اور ایک ابو بکر تم ہو واللہ سال تما اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والی تیسری ذات اللہ بادہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کافروں کو نامراد مراد واپس کیا بے چنو کی ہم نے ایسے لشکر کو بھیج کر کے کافروں کو گاڑ سے ہٹا دیا جس لشکر اور فوج کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ جا نہ کر ملین کفر مت اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو بلند کیا اور کفر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے مٹا دیا دوستو ضرورت ہے اپنے اندر توحید پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی بات پر تلق کرنے کی حضرت عبد الرحمان بن زیاد بن رحمت اللہ یہ افریقہ کے بہت بڑے محدث ہیں ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ساتھ یہ سمندر میں جا رہے تھے راستے میں رومی فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا آخرکار تھا فیصلہ کیا گیا کہ یہ کتنے مسلمان قیدی بنے ہیں آج عید کے دن ان کی گردنیں مار دی جائیں سارے مسلمان قیدی لائے گئے ایک لائن میں کھڑے کیے گئے سال بعد وہاں کرسی پر بیٹھا تماشا دیکھا ہے اور ایک ایک مسلمان کی گردن اڑائی جا رہی ہے ایک ایک کی گردن ماری گئی شہید ہوا دوسرے کی گردن ماری شہید ہوا تیسرے کو قتل کیا آخر میں درمیان میں عبد الرحمان بن زیاد بن انو علی فریقی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اس وقت اہل الحدیث تھے ان کو سامنے لایا گیا بادشاہ دیکھتا ہے یہ انسان اپنے آپ اپنی جگہ سے جب قتل گاہ کی طرف جیتن مارنے کی جگہ لایا جا رہا ہے تو اس کے ہوش ہل رہے ہیں اس کو شک ہوا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بدعا ہمیں دے رہا ہو اور یہ مسلمان بدعا کر دیا تو ہم خطرت دنیا والا کرا کے مزداف ہو جائیں گے آگے وہاں اس نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو کیا بس ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرے کو بھی سیاح اے اللہ آپ ہی میرے مالک ہیں آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں لا اشرے کو کا سیاح اللہ آپ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ایسے مشکل وقت میں انسان توحید کا اقرار کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے سیاح اللہ ہی میرا رب ہے اللہ ہی میرا پارنہار ہے وہی ہمارا مشکل ہے وہی ہمیں مصیبت سے بچانے والا ہے ظالم بادشاہ رومی نے سنا کہا اس کو قتل نہ کرو سامنے بلایا کہا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے کہا بس ہمارے زبان پر ایک ہی ہے ہم نے حدیث سنی ہے کہ ہمارے نبی نے بیان کیا جس نے اس دعا کو پڑھا اللہ اللہ ربی لا بھی به سیاح یا اللہ اللہ ربی لا شریک طرح اس دعا کو جس نے پڑھا بڑی سے بڑی مصیبت بھی اللہ تعالیٰ ہیں میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس مشکل وقت میں میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میرے برف پالن ہاں اور میرا اللہ صرف ایک ہے رومی بادشاہ نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو ہمارے نبی عیسیٰ نے ہم کو بتایا تھا ہم تھے بھولا ہوا سبق اس مسلمان نے ہمیں یاد دلا دیا اور اس نے واپس کیا فیصلہ منسوخ کیا کہا کہ اس نے رب کو پکارا ہے ہم اسے قتل نہیں کر سکتے آخرکار فیصلہ ختم کیا اور کہا جتنے مسلمان قیدی ہیں اس دعا کی برکت سے ہم نے سب کو آزاد کر دیا میرے بھائی اپنے توحید پیدا کرو وہ میں یہ کروکن اللہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہماری توحید ہمارا ایمان ہمارا اخلاص اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اکور کو لہٰذا الحمد للہ وقفا وسلام صفا امابا نمبر دو جو بڑی عبرت اور نصیحت ہم ملتی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ نبی علیہ سراب شام نے توکل بھی کیا توکل کیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا لیکن توکل وہ مقبول ہے جو اسباب اور ذرائع کے ساتھ ہو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی ذات کو توکل کرنا چاہیے نے فرمایا ہاں توکل ہو کہا اچھا ٹھیک ہے میں اب آؤں گا اونٹنی لے کر کے آپ سے ملنے کے لیے تو اونٹنی باندھوں گا نہیں مسجد کے سامنے چھوڑ دوں گا اور میں کہوں گا اللہ تو حفاظت کرنے والا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گا آنے فرمائے میں یہ جھوٹا توکل ہے یہ توکل نہیں پہلے سواری سے اترو اور اونٹنی کو رسی سے باندھو پھر اس کے بعد تو اللہ آپ نے جو اسباب بنایا تھا ہم نے پورا کیا اب اس کے بعد اونٹنی کی حفاظت کرنے والے آپ ہیں ایسا نہیں داڑھی میں پٹرول نظر آئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر روز پر لے کے کھڑے ہو جائے اللہ چلائے گا گاڑی بھروسہ توکل اسباب اپنانے کے ساتھ ہو نبی علیہ السلام سامنے آپ سے بڑا اللہ تعالیٰ کی مارفت رکھنے والا آپ سے زیادہ اللہ کی ساتھ کا توکل کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں تھا لیکن آپ نے توکل کے پہلے پہلے سارے اسباب اپنائے نمبر ایک اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا اور آپ نکل گئے تاکہ کفار مکہ دیکھیں کہ نبی سوئے ہوئے نمبر تین صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا نمبر دو نبی کو اپنے ساتھ لیا اور ہار میں جا کر کے محفوظ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و تباہ کل کیا اللہ جتنا میں کر سکتا تو کیا اس کے بعد اللہ آپ کی ذمہ داری ہے بچانا رب العالمین نے اعلان کیا لا تحزن ان اللہ مانا اللہ اکبر اللہ رب نے صدیق اکبر اور نبی کے ساتھ صدیق اکبر کی عبادت کیا کیوں میرے بھائیوں توکل جو ہے اسباب کے بعد ہوا کرتا ہے آپ ویزا لے کر کے آ جائیں کمرے میں بیٹھے سوتے رہیں نوکری نہ تراشیں محنت نہ کریں بھاگ دوڑ نہ کریں نہیں کھلانے والا تو اوپر ہے کھلاتا تو ضرور ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پرندوں سے سبق حاصل کرو تم تو کمرے میں بیٹھے سوئے رہتے ہو اور پرندہ صبح ہوتا ہے نہ اس کے پاس کوئی کارخانہ ہے نہ کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے نہ اس کے پاس باغات ہیں نہ کھیتی باڑی ہے نہ کاروبار ہے رات کو بھوسے پرندے رہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد ہے وہ چلے جاتے ہیں اپنے رزق کے ڈھونڈ رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے علم کے رسول نے ساتھ روایا میرے امت کے لوگوں تم ہے ان پرندوں سے سیکھو پرندے محنت کرتے ہیں صبح اپنے سروں سے نکلے اور پورے علاقے میں گھومتے ہیں شام کو پرت کر کے آتے ہیں آسودا ہو کر کے آتے ہیں اور ان کا بیمار ان کا بچہ ان کا کمزور پرندہ جو گھوسلوں میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا پرندے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی رشتے لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تبصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے نمبر تین جو بڑی عبرت و نصیحت ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام و سلام نے اچھے ساتھی کا انتظام کیا آپ اکیلے سفر نہیں کیے ہجرت کا سفر تھا بڑا دشوار پور سفر تھا لیکن انسان کی زندگی کے عروج تھا ترقی کا خیر و برکت کا بہت بڑا سبب دوستو نیک ساتھی ہوا کرتا ہے صدیق اکبر نبی علیہ السلام نے اپنا ساتھی منتخب کیا اکیلے سفر کرنے کے بجائے ایک ساتھی آپ نے تلاشا اور ساتھی تلاشا تو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچی ہستی جو ابو بکر صدیق کی تھی اللہ کے رسول نے ان کو اپنی صحبت کے لیے اور ساتھ کے لیے اختیار کیا اس کا مطلب یہ ہے اچھے ساتھی بڑی خیر و برکت کی چیز ہوا کرتے ہیں ہمیں اور برے ساتھی اچھا ساتھی جتنا خیر و برکت کا سبب بنتا ہے برا ساتھی اتنا آپ کو بگاڑنے والا بنتا ہے اسی لیے نبی ریس رسم دعا مانگتے تھے اللہ ہمیں برے پڑوسیوں ساتھیوں سے محفوظ رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برے لوگوں کی صحبت سے بچنے سے پناہ مانگنی چاہیے اچھے ساتھی ہوں گے تو نبی خان کے فرمان کے مطابق وہ آپ کو اچھی نصیحت کرے گا اچھی دعوت دے گا آپ کا خیر خاں ہوگا آپ کا ہمدرد ہوگا لیکن اگر برا ساتھی ہے تو واپس مار ہوگا آپ کو نقصان پہنچانے والا ہوگا آپ کو برائی کو فراہم آمادہ کرنے والا ہوگا اسی لیے ہمیشہ ہمارے اخلاق اگر کہیں جاتے تھے دعا کرتے تھے اللہ اللہ اے اللہ ہم ایک دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں میرے کوئی پہچان کا نہیں ہے اللہ میں وہاں جاؤں تو ہمیں نیک ساتھی عطا کر دینا تو دعا مانگنی چاہیے اچھے ساتھی کی اللہ دکھنی جلی سن اللہ ہمیں نیک ساتھی ساتھی نصیب فرما نیک آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا اور پورا ساتھی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہوگا نمبر چار نبی علیہ السلام سامنے مدینے طیبہ میں ہجرت کر کے جب قدم رکھا تو سب سے پہلا انتظام نبی علیہ السلام سامنے مسجد کا کیا تھا آپ نے مسجد بنائی کیوں مسجد مرکز اسلام ہوا کرتے ہیں یہی نماز گزوتہ نماز ہوتی ہے محلے کے سارے مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے پریشانی کا علم ہوا کرتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے وہ الفت محبت اجتماعیت ملاقات ایک دوسرے کے ہمدردی اور دوسرے کا تعلیم اور تعلق تربیت کا تعلیم کا دین کے سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے اسی لیے نبی نے مسجد کو مسجد کی تعمیر کی ہمیں مساجد کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کے مقاصد پر غور فکر کرنا چاہیے نمبر پانچ نبی علیہ اسلام نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہی ایک بہت بڑا کام یہ کیا امن و امان قائم کیا دنگے فساد ختم غارت پورے دی جو عربوں میں عام تھی آپ نے فوراً اس کو ختم کیا اور پورے مدینے طیبہ کے باسی بندوں کو ایک فارم بنا کر کے اتحاد کیا اور یہ وعدہ کیا گیا ہم سب آپس میں لڑیں گے نہیں مل کے رہیں گے اور جو دشمن باہر کا موقع آئے گا ہم مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے تو دوستوں برکت ہے نبی رہے ہے سامنے ساتھ نمایا جما و رحما اتفاق اور اشتہار اجتماعیت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ نے ساتھ بنایا یا تم جمع اے لوگوں اجتماعیت کے ساتھ رہو جماعت کے ساتھ رہو اتفاق اور کے ساتھ رہو کیونکہ جو لوگ اشتہاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے ول تو آزاد اور آپس میں اشتراک کرنا لڑنا جھگڑنا یہ اصل میں اللہ کا آزاد ہوا کرتا ہے ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے تمام لوگوں کو بچائے نمبر چھ آخری چیز میرے بھائیوں ہجرت ہاں، بڑی ساری اقسام ہے ایک ہجرت یہ ہے ہجرت کا اصل مقصد ہے اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کرنا اسی لیے ہجرت فرق قرار دی گئی ہے ہجرت کے بہت سارے اقساموں میں سے ایک بڑی ہجرت ہے جو سب سے بڑی ہجرت اللہ کر رسول نے قرار دیا ہے جس کو آپ نے ساتھ روایا اے لوگوں اتدرون رو عن المہاجر یا ایشن ہجرت احسن آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے آپ نے ساتھ فرمایا سب سے افضل ہجرت ہے انتہ جو رما کرے گا رب تمہارے رب نے جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیا ہے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے جن چیزوں کا تمہارا رب ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں آج اس بڑی ہجرت کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو ناپسند کیا جن کو حرام کیا جن کو ہم جن سے ہمیں منع کر دیا ہے ان چیزوں سے بات رکھنا رہنا اور کیا ہم اگر کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے توبہ کرنا چھوڑ دینا اللہ رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے ہمیں اور مت سنت بنائے اپنی ساتھ سے تعلق اور رابطہ مضبوط کرنے والا بنائے یہ ہم نے جو بیمار ہوں ان کو سے پوری عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے بے روزگار لوگوں کو اللہ رشک حلال سے نصیب فرما اللہ ہماری اولاد کو ماں باپ کا فرما بردان اللہ کے رسول کا رات گزار بنا دے رب العالمین جو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور کے ساتھیوں کو امن و امان نصیب فرما صحت اور آفیت نصیب فرما ہر اچھے کام اللہ ان کو استعمال کر لے اور ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے امن و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان ان کے مال کے بات فرما اور ان کو امن و امان نصیب فرما اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں شارجہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حاکم شیخ سلطان کو صحت امن و امان نصیب فرما اللہ رب العالمین ہر بنا سے ہر آفت سے ان کو بچا لے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اور اللہ رب العالمین ہم دو آگو ہیں تم سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو ہر ایسی خدمت اس سے لے جو ملت اور قوم ملت اور امت دونوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے اور ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے جس سے امت اور ملت کا نقصان ہو اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الله يذكركم وادعوه يستجب لكم تعالى أكبر